مصعب بن سعد بن ابی وقاص نے بیان کیا کہ میں نے اپنے والد سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے آیت کل حلنب اکم بالاخسرین اعمالا کے متعلق سوال کیا کہ ان سے کون لوگ مراد ہیں کیا ان سے خوارج مراد ہیں انہوں نے کہا کہ نہیں اس سے مراد یہود و نصارہ ہیں یہود نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کی اور نصارہ نے جنت کا انکار کیا اور کہا کہ اس میں کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں ملے گی اور خوارج وہ ہیں جنہوں نے اللہ کے عہد و میساک کو توڑا حضرت سعد رضی اللہ عنہ انہیں فاسق کہا کرتے تھے صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار سات سو اٹھائیس